بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس

تبارك الذي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الحمد لله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 عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه بعيوبه وموضعات الشبهات كراع يرى حول الحماء يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواب البخاری کی کتاب الایمان خطب مصنوعہ کے بعد میں نے پورے شعرا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اس کے بعد حضرت نعمار بشیر سے مروی ایک روایت جسے امام بخاری کتاب ایمان ملا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایسے کریم اگر ترجمہ پہلے ذہن شروع کر لیں اس دن نہ تو مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آیا حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے سنا کیا کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا وہ سمجھو اپنا دین اور اپنی آبرو کو بچا لے گیا اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو ایسے آدمی کی مثال اس چروائے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانوروں کے اپنے مویشیوں کے ریوڑ کو چرا رہا ہو ہمارے غالب یہ ہے کہ یہ جانور اس کھیت میں پڑ سکتے ہیں اور کھیت کو خراب کر سکتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ ہے اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی زمین میں اور یہ بھی جان لو کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا بدن انسان صحیح رہتا ہے اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن انسان خراب ہو کر رہ جاتا ہے غور کریں تو تقاضۂ فطرت کے مطابق خالق کائنات میں ہر قیمتی اور دلکش اور خوبصورت شے کو مناسب مقام دیا ہے اور اسے مناسب جگہ پر رکھا ہے پھول دیکھیے مناظر فطرت میں حسین اور دلکش ہے اس پھول کو تعلیم گلچی کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی دسترس سے بچانے کے لیے اسے کانٹوں کے پنچروں میں محفوظ کر دیا کہ اگر کوئی آدمی پھول توڑنے چلے تو پہلے کانٹے چپ جائیں گے کانٹوں سے اللہ تعالیٰ کو تالے پھولوں کی حفاظت کر شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ حفاظت پھول کے ممکن نہیں ہے اگر کاٹوں میں یا پدن انسانی پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پدن انسانی میں دماغ ایک تین کی شے بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ تعالی نے اسے مضبوط اوپڑی کے ہول میں رکھ دیا تاکہ آسانی سے کوئی خارجی اثر دماغ تک نہ پہنچے اس سے زیادہ اہم دل کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ محفوظ مقام کے اوپر رکھا ہے اور اگر غور کریں تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جس طریقے سے آنے میں کا مرکز جڑ ہے اسی طریقے سے عالم اعتقادات کا مرکز توحید ہے آرم عبادات کا مرکز نماز ہے نو انسانی کا مرکز سعادت امبیا گرجوس ہے اور اصلی مرکز سعادت کامت اللہ ہے ایسے ہی بدن انسانی کا مرکز قلب ہے ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ کسی شے کو اگر اس کے مرکز سے جدا کر دیا جائے تو وہ شے آپ نہیں رہتی ضائع ہو جاتی ہے جیسے ایک پودا کہ اس کا مرکز کیا ہے اگر اس پودے کا تعلق جڑ سے پودا مرجا جائے گا ٹوٹ جائے گا مر جائے گا ایسے ہی اگر سے توحید کو نکال لیا جائے شریعت سے توحید کو نکال لیا جائے اسلام سے توحید نکال لی جائے تو پھر اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا ایسے ہی عبادات کتنی ہے اگر ان عبادات میں سے نماز کو نکال لیا جائے تو عبادات کے اندر بھی روح لے لے جاتی عبادات کے اندر بھی جان لے لے جاتی ایسے ہی کعبہ کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل دائرے کا جو نقطہ ہوتا ہے کہ بالکل بیچ میں ہوتا ہے اور دائرہ کہتے ہی اسے ہیں کہ پوائنٹ سے نقطے سے سرکم کی طرف جتنی لکیریں جا رہی ہیں ساری کی ساری لکیر ہے ریکورڈ ہوں بنتا ہے اگر کوئی لکیر بڑی ہو جائے تو دائرہ نہیں بنتا ایسے ہی بارے کو تعالیٰ نے پوائنٹ کی طرح نقطے کی طرح کے اس زمین کا مرکز دعوت اللہ کو بنایا اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے ایک سائنسی حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ بالکل دنیا کے بیچ میں ہے وقت کے اندر ہے اگر نقطے کو نکال دیا جائے تو دائرہ ختم ہو جاتا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے نقطہ نہیں لکیر نہیں دائرہ نہیں پرکار تو نہیں تو گئی تاریاں نہیں ایک پرکار ہوتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ ہی جسے ایک پرکار ہوتا ہے دائرہ بناتا ہے ایسے اس کائنات کی تخلیق کرنے والا اس کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک ہوتا ہے اور نقطے کے بعد دائرہ بنتا ہے اگر نقطہ نہ ہو تو کوئی ساتھیہ نہیں بنتا کوئی دائرہ نہیں بنتا کسی ساتھی کے بننے کے لیے اور دائرے کے بننے کے لیے نقطے کا وجود ضروری ہے نقطہ نہ ہے دائرہ دائر ہے ایسے ہی اللہ تبارک بتا رہا ہے کعبہ کو پیار مرا لوگوں کے لیے قیام ہے اس کی ایک تفصیل برسری نے یہ کی ہے جب تک کعبہ ہے تب تک کائنات قائم ہے کعبہ کعبہ جس دن جائے گا جس دن ختم ہو جائے گا تو جیسے نقطے کے ختم ہونے کے بعد دائرہ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی کعبہ ختم ہونے کے بعد دائرہ ختم کر دی جائے گی حشر لازد کر دیا جائے گی ایسے ہی پورے بدر ہندوستانی کے اندر دل بالکل بیچوں بیچ اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے اس کو رکھا اور معمولی عقل والے کو یہ معلوم ہے کہ اگر پورے جسم کا رابطہ دل سے کاٹ دیا جائے تو اگلے لمبے انسانی زندگی کی بقا کی کوئی گارنٹی کوئی زمانہ دی جاتی جب تک دل دھڑک رہا ہے آدمی زندہ ہے دل دھڑکنا بند کر دے تو آدمی لاش میں تبدیل ہو جائے گا دل کی بقا بقا جسم کے پر ہے جب تک دل باقی ہے آدمی کا جسم باقی ہے دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے ابھی مرنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو حقیقت میں مر جاتا ہے حقیقت میں دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور ایک دل رہتا ہے وہ مر جائے تو آدمی چلتا تو ہے لیکن اسے چلتی پھرتی لاج کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ دل ہی وہ چشمے اولی ہے کہ وہیں پر جذبات احساسات خواہشات یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں دل ہی میں خیالات پیدا ہوتے ہیں دل ہی میں جذبات پیدا ہوتے ہیں دل ہی میں احساس پیدا ہوتا ہے آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر پتا اس سرچشمے کے اندر آیا ہے تو پورے کردار سے پھیل جاتا ہے اس لیے کہ جس طرح دل سورج پتن کو خون سپلائی کرتا ہے کیا جائے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جائے گا ایسے ہی جب دل ایسی چیز ہے کہ وہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں احساسات پیدا ہوتے ہیں جذبات پیدا ہوتے ہیں اگر جسم کے اندر آتا ہے تو پورا کردار ہو کر کے رہ جاتا ہے جب تک دل صحیح ہے تب تک پورا جسم صحیح ہے دل خراب ہو جائے تو پوری سیرت انسان کی خراب ہو جاتی ہے کسی شاید نے بڑی اچھی بات کہی ہے دل کے ہی سے بگاڑتا ہے آدمی دل کے بگاڑ سے بگاڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا قرآن حکیم کا اور حادی کا شریفہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی اصلاح کا اصلی حسب کیا تھا ان کی اصلاح کا اصلی نشانہ کیا تھا تو قرآن یہ بتائے گا حادی سے بتائیں گی کہ انبیاء کرام کی دعوت کا ہے ان کی اصلاح کا ہے ان کی تبلیغ کا حسب مقصود اصل مختار دل وہ پھر دل اگر صحیح ہو جائے تو پھر پورا بدن صحیح ہو جائے گا جس طریقے سے آپ کی جڑ کو پانی نہ دے کر کے اگر شاخوں کو پتوں کو پانی دینے لگے ظاہر ہے کہ پیڑ تو زندہ نہیں رہ سکتا پیڑ کی پکا اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کی جڑوں میں پانی دیا جائے اس لیے کہ آنے میں نباتات کا مرکز جڑ ہے جڑ میں پانی دیا جائے تو پورے شجر کو پورے درخت کو فائدہ پہنچے گا اگر جڑ کے اندر پانی نہ دیا جائے پتوں کو سینچا جائے ڈالیوں کو پانی دیا جائے تو پیڑ باقی نہیں رہے گا ایسے ہی انبیاء کرام نے دل کے اوپر محنت کی کہ دل جب صحیح ہو گیا تو انسان کا سارا کردار انسان کی پوری سیرت سمجھ اسی کے لیے وہی کا جڑ بچتا ہے کو صحیح کرنے کے لیے کا مقدس جاتا ہے یہ جات جائے تو تقدیر جاگ جاتی ہے یہ سو جائے تو قسمت سو جاتی ہے یہ زندہ ہے تو آپ بھی زندہ رہتا ہے یہ مر جائے تو آپ کی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں شاید نے بڑی اچھی بات کہی ہے مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ پڑ جائے کہ زندگانی بات ہے تیرے جینے سے جب تک تو زندہ ہے تب تک میں زندہ ہوں تو مر جائے تو میں مر جاؤں زندگی ختم ہو جائے عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے الٹنا پلٹنا یا الٹا کہتے ہیں یہ اس کا ہے یہ اس کا الٹا ہے تو ایک تو الٹا کے معنی میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے سینے میں صدر میں الٹا لگتا ہوا ہے اور اس کی بات حرکتیں آدمی کے دماغ کو بدن کو سکون دیتے اور اس کی بات حرکتیں آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگی جی چاہتا ہے وہ حدیث پیش کر دوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث نہیں پڑھوں گا وہ تو بار بار پڑھ چکا ہوں حضرت بڑا آج فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے جس طرح بناؤ تو نماز کے اردو کی طرح اردو بنا لو اور اس کے بعد داخلے پہلو کے اوپر لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل میں سنتوں کے بعد دو سنت پڑھنے کے بعد کالے کروٹ پر لیٹ جاتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا کہ اس سے پورے فضل کو آرام ملے گا پورے بدن کو سکون ملے گا دماغ کو سکون ملے گا یا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہر کو پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے اس کی رفتار کے اندر کچھ خاص بات آ جائے کسی خاص کیفیت سے تبدیل ہو جائے تو چونکہ یہ سینے میں الٹا لٹکا ہوا زیادہ اس کو کل کہتے ہیں اور دوسرا مطلب نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا ابھی دل میں کچھ ہے تو پھر کچھ ہے اس کے بعد کچھ ہے اس کے بعد کچھ ہے شاید کہتا ہے کہ دل کو دل جو کہا جاتا ہے اور دل کو جو قلب کا نام دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ پلٹتا رہتا ایک ہاتھ پر نہیں رہتا چونکہ ایک ہاتھ پر وہ نہیں رہتا بہت سارے واردات اس کے اوپر آتے ہیں اچھے واردات آتے ہیں برے واردات آتے ہیں اچھے جذبات آتے ہیں اچھے احساس آتے ہیں برے جذبات برے احساس آتا ہے اچھی خواہشات اٹھتی ہے بری خواہشات اٹھتی ہے تو وہ چونکہ ایک حال پر باقی نہیں رہتا اسی وجہ سے اس کو قلب کہا گیا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا وہاں سمی سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جائیداد مختلف ہوتی ہے کسی ایک ہاتھ پر باقی نہیں رہتا دل انسانی جسم کے بائیں طرف سینے میں ایک پسلی سے لے کر پانچویں پتلی تک ہے جبکہ پورے بدن میں چوبیس پسلیاں ان چوبیس پتلیوں میں اوپر سے ایک سے پانچ تک کے درمیان یہ عظیم اور حیرت کچھ بھی موجود ہے اور اس کی ایک حرکت انتظاتی ہے پھیلتا ہے اور ایک حرکت انتباسی ہے سکڑتا ہے اس کی دو حرکتیں حرکتیں انتبافیہ اور حرکتیں انتظاتی اور پورے بدن کو خون یہی سپلائی کرتا ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے دل کی خرابی کی وجہ سے آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا یہ دلیل ہے اس بات کے دماغ دماغ یہ دل کتابیں ہیں کہ اگر یہاں کچھ خرابی آ گئی تو دماغ کے اندر خرابی آ جائے دماغ قابو میں نہیں رہتا اور مزید غور کریں تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ انسان کے جسم کے دو سائڈ داہنا سائڈ اور بایا سائڈ اتبا بولتے ہیں ڈاکٹروں کا یہ ریسرچ ہے کہ کاہنے سائڈ کے مقابلے میں کایا سائز کمزور ہے انسان کے جسم کا کایا سائز طاقتور ہے بالمقابل پایا سائز کے پایا سائز کمزور ہے غالباً کسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے بائیں سائز میں دل رکھ دیا ہے تاکہ دونوں سائز اکول ہو جائے ایک طاقتور چیز ادھر رکھ دی گئی تاکہ نیزام کے دونوں پردے برابر ہو جائے اب دائرہ سائز مضبوط ہے پایا کمزور ہے اب اس کو تعلق پر بنانے کے لیے اللہ کو تعالیٰ نے دل کو دائیں سائڈ میں نہیں رکھا بلکہ سینے میں بائیں سائڈ رکھ دیا تاکہ دونوں سائڈ بالکل ہو جائے دونوں سائڈ برابر کیا یہی دل ہے ہو سکتا ہے لوسڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مکلف ہے امام غزالی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس گوشت کے لوٹڑے میں ایک لطیفہ رفتاری رہتا ہے اسی کا نام پل ہے اسی گوشت کے لوٹڑے میں رہتا ہے اس لطیفہ رفتاری کا محل ہے ورنہ اس گوشت کے لوٹرے کے اندر بدائی رہتی کوئی چیز تو دکھائی نہیں دیتی اور پورے صاحب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشار فرمایا ان کا ذکر امن کا رکھو قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت ملے گی جن کے پاس دل ہو پر دل دل ہو کس کے پاس نہیں ہوتا دل کس کے پاس نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قلب وہ ہے جو امام جوانی کے کہنے کے مطابق لطیفہ ربانی ہے اور وہ لطیفہ ربانی کی گوشت گوشت کا لوترا لڑکی طرح پانی کا محل پانچ اور بہت ساری آ کے لے لیجیے مسئلے کا ایسے پھر تمہارے دل ہو گئے پتھر پھر باتیں جا رہی لیکن تو پتھر سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل تو وہی نرم لوتھڑا ہی ہے پھر اسے پتھر کی طرح سخت پہنچتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت تخا ہے اس کا کیا مطلب ہے اسی وجہ سے یہاں قلب سے مراد وہ لکی ربانی ہے جو احکامات خداوندی کا مخاطب ہے اور یہ گوشت کا لوٹا اسی طرح لکیف ہے ربانی کا منائے ورنہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے وہی دل مگر بگڑ جائے تو انسان کی پوری سیرت بگڑ جاتی ہے اور اگر وہ سدھر جائے تو انسان کی پوری سیرت سدھر اللہ تبارک و تعلی نے قرآن حکیم میں کئی الفاظ استعمال فرمائے ایک لفظ استعمال فرمایا صدر سینہ اس کا کیا مطلب ہے یہ ڈھانچہ یہ مکان جس کے اندر دل رہتا ہے تو دل کے مکان کو سدر کہتے ہیں یہ ڈھانچہ یہ کپس پسلیوں کا پسلیوں کا یہ پنجرا صدر صدر معنی واضح ہو گئے قلب اسی سینے میں رہتا ہے یہ تو ہوا قلب اللہ تمہارے تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے پوا تو قلب اور پوا سے کیا فرق ہے جیسے بتا بتا تو الگ کوئی چیز ہے بکری نے بتایا ہے کہ کلب اور فواد میں فرق یہ ہے کہ کلب پورے حصے کو بولتے ہیں اور فواد کہتے ہیں کلب کے اس حصے کو جہاں شدت جذبات پیدا اسی وجہ سے پاتا لہم بولا جاتا ہے گوشت بھول گیا اور لاہن کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو اور اگر اس پر ایک آیت سے ملا تو بات اور واضح ہو جائے کہ قیامت کے دن کافروں کو جو سزا دی جائے گی کہا گیا تب تعلیم والا اب کی اس کا مطلب قلب کا وہ حصہ جہاں شدت جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جہاں سے پہل اور ادراک پیدا ہوتا ہے تو پہل اور ادراک کا مقدم دل ہے اور شدت جذبات کا مقدم اور منبع اور چشمہ ہے اور کہا خواہشات نقصانیہ نقصانی نفس جہاں جاتے خواہشات پیدا ہوتی تو یہ فرق ہے صدر فواد پل اور نفس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ایسی بنائی ہے کہ اس چیز کا تعلق اسلام کے ہر بڑے رکن سے غور کریں ایک تعلق تو اس کا لا الہ الا اللہ سے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق یہی کرتا ہے تب جا کر کے آخری مومن بنتا ہے دلیل دلیل اس طرح وہاں نبی ہوئے کر دیا اور سارا کو انو انو کون قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالدا کل بھی ہی کل ایمان حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کون سے خوش نصیب کو ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حدیث پر تمہاری حرص بہت زیادہ ہے تم یہ سوال کرو گے تو جان لو کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق میری شفاعت کے دائرے میں آنے والا خوش نصیب وہ ہوگا جس نے لا کہا ملک میں ہی اپنے دل کو خالص کر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا اللہ کا محل کل کل آگے بڑھے الا اللہ کے بعد درجہ ہے نماز کا توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز کی روح سلاد کی روح خوشو خوشو خوشو کا محل کہاں ہے بھائی دلی تو ہے اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشبو رکھتے ہیں اور ایک خوشوں کی تبدیل کی ہے تبدیل کی ہے یعنی دل ساکن رہے آگا ساکن رہے اور دل میں اللہ روک کرو اس کا مطلب یہ ہوا نماز کی روح یہ خوشو ہے اور خوشو کا محفوظ ہے اس طرح نماز کا تعلق بھی قلب سے واضح اس کے بعد تیسرا رکن ہے روزے کا

ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يقتله التقوى هنا ويشير الى شرطه ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يقتل اخاه المسلم المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه وعرضه کی کتاب حضرت ابو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حضرت مت کرو نجش مت کرو اور ایک دوسرے سے دکھ مت رکھو ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو اور اپنے ایک بھائی کے سودے پر جب تک ختم نہ ہو جائے تم سودے کے لیے آگے مت رہو اور تم اللہ کے بندے بن کر کے سب مومن بھائی بھائی بن جاؤ مسلم مسلم کا بھائی ہے تو دیکھو کوئی مسلمان کسی مسلمان نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحصیل نہ کرے تکوا ہاں ہونا تکوا ہے اور آپ نے اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کروایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکوا کا محل کا ہے اور یہ روزوں کا مقصد ہے تو روزے کا تعلق جو تیسرا رکن ہے اسلام کا اس کا تعلق ہے تعلیم ہے حج کے بعد کے کے پورے حج اندر اللہ تعالیٰ فرمایا شاعر کبارکار جو اللہ تبارک تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے جیسے قرآن یہ شہر ہے اس کا احترام کرنا اس کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوا کی دلیل ہے جو عاقم شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے کعبہ کی تعظیم کرتا ہے سبا اور بابا کی تعظیم کرتا ہے جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم اس کے دل کے اکمت دلیل ہے پتا یہ چلا کہ حج کا تعلق بھی قلبی سے ہے اور ایک نقطہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آدمی حجر اصمت سے طواف کا آغاز کرتا ہے اس طرح کہ پائے سائز جس طرح قلب ہے اس کو احمد کی طرف کی طرف کرنا پڑتا ہے پڑتا ہے اگر حضر احمد یہاں ہے تو آپ تباب سے شروع کریں گے جب تباب آپ کہاں سے شروع کریں گے تو بولا کہ آپ کا پایا کی طرف ہے کسی نے عجیب بات لکھی ہے یہ اس وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کا دہرا سا کعبہ کی طرف ہو لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ اپنا پایا ساحت کام قلب کے اندر داخل ہو جائے گی اس کا تعلق بھی بہت گہرا ہے قلب کے ساتھ آگے بڑھے علم کتنی اہم چیز ہے علم کے بغیر فائدہ اتنا بھی معتبر نہیں اللہ تعالیٰ پتا نے شاید فرمایا ان نمایا چمبا کے علمان کہ اللہ تعالیٰ پتا علما ہی کرتے ہیں علما ہی کرتے کیا مطلب جو کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں وہی خالی مراد ہے علماء سے نہ ہر جاننے والا مراد ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے درباری دس بستا کھڑے ہیں بادشاہ تخت پر چلنا فروز ہے کوئی بدو آتا ہے کسی کھیل سے کسی گاؤں سے کسی طریقے سے اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ بادشاہ کون ہے طاقتور کون رہتا ہے نیچے کون کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرے گا بادشاہ سے بولا یہ جاننے کے لیے کہ بادشاہ کون ہے یہ پتا لگانے کے لیے علم ضروری ہے جب علم ہو جائے گا تب ہوتا ہے گا ہاں، یہ تو بادشاہ ہے تو اللہ کے خوف سے پہلے علم ضروری ہے علم ضروری ہے یہ مطلب ہے وہاں ان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننے والے ہی کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ بات بالکل انپرم ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ڈرتی ہے اور بہت ساری وہ لڑکیاں جو کسی جامعات سے بار ہوتی ہے ان لڑکیوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس وجہ سے وہ بے علم ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک علم ہے کہ اس نے جہنم بنائی ہے اس نے جنت بنائی پڑے گا میزان ہے یہ سب علم ہوتا ہے تو یہ تو ڈر تھی تو علم کا ایک اللہ کا ایک آدمی کہ اللہ تعالیٰ سے جاننے والے ہی ڈرتے ہیں یہ مطلب خدا دربار کا تصور بھی جنم ہے اور علم جانتے کسے بولتے ادراک بالقلب کو علم بولتے ادراک بالقلب کو علم کہتے ہیں اور ادراک بالحواس کو شعور بولتے ہیں جیسا کہ بنا دیبا اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ادراک دل قلب کا نام علم ہے اور ادراک دل حواس کا نام شعور ہے تو علم جب نام ہے ادراک دل قلب کا تو یہ کام نہیں کر ہوا اور ایک بات اور یہاں کہ کہ ہر چیز سے پہلے نیت ہے اگر نیت نہ ہو تو کوئی عمل کروں پر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ فقیر الامت رئیس المحدثین رئیس الفقہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے

امراتی ان کے خلاف ہجرت ہوئی نہ مہاجر ہے روح البخاری کی کتاب الوقت حضرت القامہ بن عبد الوقاص لیسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر بیان فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا ہے کہ انسان کے تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے اگر نیت خراب ہے تو عمل خراب ہے اسی وجہ سے امام بخاری اس کو بخاری کے شروع میں لائے سیاسیات کی حدیثیں ہیں معاشرت کی حدیثیں ہیں معیشت کی حدیثیں ہیں دنیا کے تمام شعبوں سے طاقت رکھنے والی حدیثیں موجود ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام حدیثیں اس وقت میں پتا ہوں گی جب آپ کی نیت صحیح ہو اگر نیت خراب ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں ہوگا قابل قبول نہیں ہوگا اور جب نیت کے اوپر عمل ہوگا دار و خدا

کیا فائدہ ہے یہ زکات ان کے دلوں کو صاف کر دیتی ہے ان کے مالوں کو پاک کر دیتی ہے تو پھر صدقے کے ذریعے اللہ تبارک کو تعالیٰ ماتا کے مال کو پاک کر دیتا ہے اور دل کو پاک کر دیتا ہے اس لیے کہ مال دے ہی نہیں سکتا جب تک دل گوارا نہ کرے دل کی آبادی ہوتی ہے تو آدمی مال نکالتا ہے کنجوس کس کو بولتے جس کا دل سکڑا ہوا ہو نہیں دینا ہے ایک پائی نہیں جانا اس کا دل ٹکڑا ہوا دل کے اندر کچھ آج کیوں ہو رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ آج کیوں ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کے بارے میں بتایا گیا کہ یوں تو آپ بہت زیادہ خیرات کیا کرتے تھے اور ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کے اوپر کبھی زکات واجب نہیں ہوئی نبی نے کبھی زکات کی ہی نہیں مال بچتا ہی نہیں تھا دیں گے کیا آیا اللہ کے راستے میں دیکھیے اللہ ہمارے رسول کر رہا ہے ہمارے رسول کا یہ وطیرہ تھا شیوا تھا جناب محمد رسول اللہ گویا کہ زکات کا مقصد بھی تخیر قلب اور تخیر مال ہے مال پاک ہو جاتا ہے آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے عید کے بعد اب آئے گی قربانی دل سے اللہ تبارک اللہ تبار کتاب کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا وہ تو ہرا بھی جانتا ہے خون کہاں چلا گیا زمین میں خون تو زمین نے پی لیا گوشت کا چلا گیا آدمی کے پیٹ جلو کر تک پہنچ گیا اللہ کو کیا پہنچا خون بھی نہیں پہنچا اور پہنچ بھی نہیں پہنچا بالکل صحیح سفر اللہ تعالیٰ نے خون تو زمین کی گئی اور پوچھ کی انسان کھا گیا اللہ کو پہنچا تو کیا پہنچا اللہ تمہارا ساتھ پہنچا تمہارے دل کے حسین جذبات ہم تک پہنچا لئی انار اللہ سے ہو ولا دماغ ہوگا ولا اپنی انار ہو تک وہ امین تو اسلام کا کون سا ایسا اہم شعبہ ہے جس کا تعلق قلب سے نہ ہو تو گویا ہر چیز کا مدار قلب بھی چل رہا پورا اسلام پل کے ارد گرد گھومتا ہے اور جانتے ہیں شیطان کھاوا کہاں بولتا ہے تو بچے سے پوچھو تو بتا دے گا کہ سب سے پہلے راجدھانی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے راجدھانی سینٹر قبضے میں آ جاتا ہے تو پورا ملک قبضے میں آ جاتا ہے ایسا سینٹر پر آ کے حملہ کرتا ہے ایسے ہی شیطان نہیں اور شہر کا سینٹر کے اوپر کرتا ہے کہ سینٹر کب سے آ جائے جو فضر انسانی کا مرکز ہے مرکز ہاتھ میں آ جائے تو پورا کا پورا فضر انسانی ہاتھ میں آ جائے گا ہاتھ میرے لیے کام کریں گے پیر میرے لیے کام کریں گے آنکھیں میرے لیے کام کریں گی زبان میرے لیے کام کرے گی ہاتھ میرے لیے کام کریں گے پیر میرے لیے کام کریں گے لہٰذا سنٹر کے اوپر مرکز کے اوپر ہارا بول دو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بات بتائی

گھومنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسے کو اندر بھیجتا ہے اور پھر یہ وسوسے شیطانی جس کو اللہ نے کائب کہا ہے پائے پائے گھومنے والا یہ ارد کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور کہیں دیواری یقین کے اندر رکھنا نظر آ جائے کوئی سوراخ نظر آ جائے تو چاہے کسی سوراخ میں پک جاتا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے علم دل کا شہر پناہ بنا دی جائے ان تمام چیزوں کی کہ شیطان کا وسوسہ ہر ہمیں کسی طرح داخل نہ ہو سکے پرانے حکیم نے بتایا کہ شیطان کا سایا سایا ہمارے گھومنے والا گویا کہ یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے دل کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے کہیں کوئی سورا پڑ جائے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر دل کا اوپر جب اس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر پورے بدن کے اوپر قبضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار آیت شاد کروائی ہے لبی اب اسات بیان کرو تو بہت دیر لگ جائے گی مس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی تاز نہیں ہو پاتا کہا باعث نہیں کہا اخراج ہے کبھی ان شاء اللہ کے اثرات بیان کروں گا کہ یہ اثرات کیا ہے ایک ایک لفظ کے کے دن فیصلہ کس کے اوپر ہوگا صرف دل کے اوپر کا فیصلہ ہوگا سلیم صلاح تعلیم دل لباس سے تعلیم شرکیات سے تعلیم دلاس سے تعلیم یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک مطالعہ جنت کا فیصلہ کرے گا گویا جنت کا فیصلہ جو قلب کے اوپر ہی ٹھہرا ہے قلب سلیم کے اوپر ٹھہرا ہے یہی وجہ کہ اللہ نے آدمی کے دو دل نہیں بنائے سورہ اللہ کے اندر فرمایا ایک میں شیطان کی محبت رکھو ایک میں رحمان کی محبت رکھو ایسا نہیں ہوتا متضاد کی جمع کر لے گا دو دل اسی وجہ سے ہم نے ایک دل بنایا ہے اللہ غالباً حضرت اللہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث سمجھنے کا جو جو انداز عطا عطا فرمایا فرمایا تھا تھا فہم ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت ابن تعیم کو جو کم لوگوں کو ملا ہے حضرت فرما ہے کہ دل تین مکانوں کی طرح دل کی مثاج تین مکانوں کی طرح ہے پہلا مکان جو بالکل خالی اور ویران پڑا ہو اس کے اندر کچھ نہ ہو اور ایک مکان ایسا ہوتا ہے شاہی خزانے کا مکان جہاں شاہی جواہرات رکھے جاتے ہیں شاہی خزانے رکھے جاتے ہیں اور تیسرا مکان جو ہوتا ہے عام آدمی کا اس کے اندر اس کے بھی زیورات ہوتے ہیں گھر کے لیکن شاہی خزانے سے کم ہی حیثیت کے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ دل اگر ان تین مکانوں کی طرح ہے تو پہلا مکان جو بالکل خالی ہے ویران ہے یہ کن لوگوں کا دل ہے یہ کافروں اور مناسبوں کا دل ہے بالکل خالی پڑا ہے شیطان اس دل کے اندر نہیں جاتا یہ دیکھتا ہے تو صحیح ہے نہیں ہے تو کیا جائے گا لینے کے لیے یہاں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایک چور جو ہے رات میں چوری کرنے کے لیے گھر میں گھسا دروازہ کھولنے کے بعد اندر جب داخل ہوا تو ادھر پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ گھر میں دو ہی افراد گڈی ادھر سو رہی ہے اور بڈا بازو میں سو رہا ہے دو کھاٹ کے اوپر دونوں سو رہے ہیں غربت کا عالم یہ ہے کہ بدن پر چادر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں مال مال دبا رکھا ہو تھوڑا تفتیش کر لیتا ہوں بوجھ جو اس کے پاس تھا چادر کا وہ چارپائی کے پاس رکھ دیتا اور اس کے بعد پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے تو کچھ نہیں ملتا اپنا سر پیٹ لیتا ہے ایک میں گھسایا ہے پوری حال برباد ہو گیا خالی مکان میں گھسایا چلو کہیں اور کچھ آزمائی کرتے تو چادر اٹھا لیتے ہیں اور دروازے سے نکل جاتے ہیں اب نہیں ہے

اسی وجہ سے حضرت اس عباس کے پاس کچھ مسلمانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ تو قرآن کے بہت بڑے محفل ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفصیل سکھائی ہے تعبیر سکھائی ہے قرآن کی تو آپ کے بتائیں یہودی اگر ہمارے دل میں وہ سوچا آتا ہی نہیں یہودی اگر ارے ہمارا دل تو ایسا ہے کہ اس میں وہ سوچا آتا ہی نہیں ہے حضرت اس عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا کہا ماں اسلام کا کے ارے ارے ان یہودیوں کی ایمان کم پیدا پیدا کرے گا وہاں ہوگا سے جہاں کچھ رہتا ہے تو یہودیوں کے ایمان خالی ہے وہاں کے کے پیغام لینے دینے پر جائے اچھا دوسرا مقام جو بادشاہ کا شاہی خزانہ ہے بات تو محافظین کا اس کا پہرا رہتا ہے کہ پرندہ پر نہیں مان سکتا وہاں چور کہا جائے گا اپنی جان بنا دے گا لہٰذا وہاں جائے گا پھر تیسری جگہ جہاں وہ جاتا ہے وہاں جہاں کچھ تھوڑے بہت جواہرات رہتے ہیں اور جہاں کچھ ملنے کی امید ہے یہ عام لوگ تو جس طرح دل ہے ہے کا دل بالکلوں کا دل ہے اور توحید سے نیکیوں سے دل معذور ہو وہ کم کرام کا دل ہے کہ ایک صلی علیہ وسلم جنت البقی چپکے سے نکلے حضرت ایسے جاگ رہی پیچھے پیچھے چلی مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس نہیں جا رہے لیکن جب دیکھا کہ آپ جنت البقی میں چلے گئے تو واپس آئی فوراً علیہ وسلم بھی ہے پاس میں جب سونے لگے تو بدن کے اندر جو ارتحاش تھا اس سے آپ نے محسوس کر لیا یہ میرے پیچھے گئی تھی آپ نے رہا تھا اللہ کہ نا اچھا، پیچھے گئی تھی تو تیرا شیطان کے اوپر غالب آ گیا آپ کا شیطان وہ کہتا ہے اسلام لے آیا میرا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایمان سے اس قدر معمول ہوتا ہے کہ شیطان کا گزر رہی وہ اس مکان تو وہاں باہر دی اگر کوئی چور چور جائے تو وہاں سے تم کو فوری شوٹ کر دیں تیسرا دل یہ عام مسلمانوں کا دل ہے جہاں ایمان ہوتا ہے نیکیاں ہوتی ہیں شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لاؤ تھوڑا سا نکال لوں لاؤ تھوڑا سا نکال لوں ساری کوششیں ہیں اب آدمی اپنے دلوں کے اندر خواہشات پیدا کر رہے غلط احساسات پیدا کر رہے باقی نقائد پیدا کر رہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دشمن کو خود ہی آپ اب دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں شیطان کو تو جگہ ملی جاتی ہے کہ ارے اس کے دل کے اندر پارتو خاشات رہے ہیں لاٹ اب اسی کا ہتھیار اسی کے اوپر ماتے ہیں تو بہت سارے جو ایسے ہیں جو ہتھیار کو شیطان کو دیتے ہیں آخری بات میں ضرور کہوں گا کل جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جو بیان ہوا اس میں ایک نقطہ بیان کرنا بھول گیا تھا نقطہ بیان کیا تھا لیکن پانچ جو احکامات ہیں دو احکام سلبی ہے اور تین احکام ایجابی ہیں فلاں کا تم لوگوں کو نام ہوا یہ دو سلبی احکامات ہیں کیا دل میں بیداری کا اظہار نہ ہو اس کا تعلق قلب سے اور وہاں تنہا تھا نہیں اس کا تعلق آپ تو نہ تو تمہارے کسی عمل سے بیزاری کا اظہار ہو نہ تو تمہارے دل کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہو اس جذبے کی وجہ سے بیزاری کا کلمہ تمہارے ان سے نکلے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا سنہر کے اوپر اس لیے کہ کل کا مقدم ہے عمل کے اوپر اس لیے کہ آتا آگا بجائے تازے ہوتے ہیں کل بج کے در بجے دینا آتا آگا بجاوا اسی طرح کرتے ہیں لہٰذا اس کو لوگوں کو پہلے والا سنہاروں کا بات میں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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون